حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص دن اور رات میں فرضوں کے علاوہ بارہ رکعت سننے موقع پڑے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا حسین نے اس حدیث کو مرفوع بیان نہیں کیا نیز اس نے انبسا اور مسیب کے درمیان زکوان کا واسطہ بیان کیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سات